بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن احسن من الله ونحن له عابدون صدق اور کہنے لگے کہ ہو جاؤ تم یہودی یا عیسائی تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بلکہ ملت ابراہیمی اپناؤ جو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرق نہیں تھے قولو آمنا باللہ اے مسلمانوں آپ بتا دو کہہ دو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس کتاب پر ایمان لایا ہے جو ہمارے اوپر یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر کا بڑی ہوں یا چھوٹی ان پر بھی ایمان لایا ہے جو نازل کی گئی ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کے خاندان علیہ السلام پر وہ ماعوتی ابوسیٰ و عیسیٰ اور ایسی جو کتابیں نازل کی گئیں السلام عیسیٰ علیہ السلام پر وما اوتی نبی یون ربہم اور جو اور نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے صحیفے یا کتابیں نازل کی گئیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں لا نفر بین احد منہم ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض کتاب یا بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض کو نہیں نحن لہو مسلمون ہم اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں فین آمن بمثل ما آمن تم بھی ہی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اس طرح جیسے تم نے ایمان لایا ہے تو پھر تو یہ ہدایت والے ہیں اور اگر وہ گردانی اختیار کی بس یہ اسی ضد پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ کو لازم پکڑو اور اللہ تعالیٰ کے رنگ کے مقابلے میں اور بہتر رنگ کون ہو سکتا ہے کون سا رنگ ہو سکتا ہے ونحمل عابدون اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرنے والے ہیں بات چل رہی تھی کہ ان بڑے انبیاء علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو بلا کر بصیت کی کہ توحید پر قائم رہنا اصل عقیدہ ہے توحید رسالت آخرت اگر عقیدہ انسان کا صحیح ہے تو ہر عمل کا ثواب ملتا ہے اور اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور بہت اچھے اچھے اعمال کرتا رہے خیرات کر رہا ہے صدقات کر رہا ہے حج کر رہا ہے عمرے کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن عقیدے میں شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کسی درجے میں وہ کار مختار مانتا ہے تو پھر وہ عقیدے میں شرک آ گیا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کو تیسرے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے جس کو شبنم سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے فوراً خشک ہو جاتی ہے آخر میں فرمایا تھا کہ کوئی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں مشرقین بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ملت ابراہیمی والے یہودی بھی یہی فلانے بھی یہی کہتے ہیں فرمایا تل ان کا خلط لہا ماں کا سبق وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ہے اب صرف خاندانی نسبتیں اس سے قائم کرتے رہنا کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں ہم فلاں پیغمبر کی قوم میں سے ہیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اصل تو اعمال پر ایمان پر اعمال پر دار و مدار ہے ولاحما ہماں کا سب تم بلا کا سب تم ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا ہے تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کیا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مم بتا بہی یسرا بہ نصب جس شخص کے ایمان اور اعمال کمزور ہیں اعمال میں جو شخص سست ہے تو اچھا خاندان ہونا اس کو سبقت کی طرف نہیں لے جائے گا لم یسرا بھی نصب اس کا نصب اس کو آگے نہیں لے جائے گا نیکیوں میں صرف نصب ہاں اعمال اچھے ہوں گے پھر نصب بھی اتفاق سے اچھا ہے تو اچھی بات ہے لیکن نصب پر کوئی فیصلہ اللہ رب العزت نے نہیں رکھا ان اکرم مند اللہ اطقاق کو یہی بات تمام کے ساتھ یہی کی گئی ہے اور وہی تمام آیات کے لا تذر بازرتم وزرا اخرا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہر کسی کو اپنا ایمان اپنا عمل کام آئے گا تو یہودی لوگ اور عیسائی لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ یہودی بن جاؤ عیسائی کہتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ عیسائی بن جاؤ تحت دو پھر تو فلاح ہو اور کامیابی والے ہو جاؤ گے اور اگر یہودی نہیں بنتے ہو عیسائی نہیں بنتے ہو تو پھر کامیابی نہیں ہے یہ یہود اور عیسائی مسلمانوں کو کہتے تھے حتیٰ کہ ابن سوریہ جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں عیسائیوں کا یہودیوں کا بڑا عالم تھا تو وہ ایک وفد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ سب کچھ ٹھیک آپ کہتے ہیں سب ترتیب صحیح ہے لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہودی ہوں یہود کے ساتھ میرا تعلق ہے یہودی ہوں میں اسی کتاب کا یہ بھی اسی کی ایک شرح ہے قرآن مجید تو پھر ہم بھی ایمان لے آتے ہیں اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اس پر یہ نازل ہوئی کل بل ملت ابراہیم حنیفہ اما کان امد المشرقین اور جس کو تیسرے پارے کی عیت نے تائید کی کہ ماں کان ابراہیم یہودیم ولا نسرانیم ولا کان حنیف مسلم و ماکان من المشرقین کہ یہودی نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی نہ کچھ بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک وحدہ شریک ذات کے پیروکار تھے اگر تم لوگ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہو تو پھر صحیح معنی میں ملت ابراہیمی پر عمل کرو تو یہ دعوت دینا کہ آپ یہودی بن جاؤ یہ تو غلط بات ہے کہ تم خود بھی اپنے آپ کو جو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو اس کے اوپر پورے عمل نہیں کر رہے ہو تو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ بلکہ تم جو اپنی نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو کیسے تم نسبت کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملت اسلامیہ ہے اور ہم اس توحید کے اوپر قائم ہیں جس توحید کا درس ابراہیم علیہ السلام نے دیا اور وہ مشرق نہیں تھے اگلی عیت میں فرمایا قولو آمنا باللہ وما ان الینا وما ان ذل اللہ ابراہیم کیا مسلمانوں آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس کتاب پر ایمان لایا ہے کہ جو کتاب میں مسلمانوں کو کتاب ہوا کہ آپ یہ بتا دو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تمام انبیاء علیہ وسلاط والسلام پر نازل ہوئی ہیں ان سب انبیاء پر ہم نے ایمان لایا ہے تمام کتابوں پر بھی تمام انبیاء پر بھی اور اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ چار بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں جس میں قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اس سے پہلے عیسی علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل ہوئی اور اس سے پہلے پھر حضرت داود علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی اور اس سے پہلے حضرت موس علیہ السلام پر توریت کتاب نازل ہوئی یہ بڑی کتابیں ہیں اس کے علاوہ صحیفے یعنی چھوٹی کتاب نازل ہوتے رہے جو سو کے قریب ہیں تو گویا کہ سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے اور سب پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے خواہ بعض پیغمبروں پر کتابیں یا صحیفے نازل نہ بھی ہوئی ہوں ہم ان پیغمبروں کو بھی پیغمبر مانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر تو صحیفہ نازل ہوا لیکن ان کی اولاد کے اوپر جو بارہ بیٹے تھے نازل نہیں ہوا جبکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں تو سب انبیاء پر ہمارا ایمان ہے سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے خواہ ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی بھی ہوں نہ ہوئی ہوں وجہ کیا ہے ہم سابقہ تمام انبیاء پر کیوں ایمان رکھتے ہیں سابقہ تمام کتب اور تمام چھوٹی کتب یا بڑی سب پر کیوں ایمان رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنی کتاب اپنے پیغمبر اپنی کتاب قرآن مجید نے یہ بتایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے اور اپنی قرآن مجید کتاب نے بتایا ہے کہ پہلی بھی یہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں لہذا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے ہاں جو اب عقیدے کی گویا کہ ترتیب بنانی ہے اعمال کی عبادات کی معاملات کی وہ صرف آخری کتاب کے مطابق ہے قرآن مجید کے پہلی کتابوں پر مطلق ایمان ہے پہلے پیغمبروں پر مطلق ایمان ہے لیکن اب اس میں حسن اپنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنا ایمان اور عقیدہ اعمال فرائض واجبات وہ قرآن و سنت کے مطابق بنانے ہیں مطلق ایمان ان پر ضروری ہے جو سب مسلمان بغیر تفریق کے ایمان رکھتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہو کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہودیوں کو یعنی حضرت موسی علیہ السلام کو جو یہود کے بڑے پیغمبر تھے ان کو برا بھلا کہتا ہو لیکن ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عیسائی مسلمانوں کے پیغمبر کو یا مسلمانوں کو کی کتاب کو غلط کہتے ہیں یہودی مسلمانوں کے پیغمبر کو یا مسلمانوں کی کتاب کو برا بلا کہتے ہیں اس کے باوجود یعنی مسلمانوں کو یہ علم بھی ہو جائے کہ فلاں عیسائی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی یا ہمارے کتاب کی یا فلاں یہودی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی یا ہمارے کتاب کی تو مسلمان اس کی ضد میں آ کر ان کے پیغمبر کی کبھی توہین نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمیں جو سبق اور درس دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کسی پیغمبر کی ادنا بھی توہین کریں گے تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے تو فرمایا سب پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے سب کتابوں پر ایمان لا نفرق بین احد ونحن له مسلمون ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں اس میں کوئی کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے یہ رد کیا ہے اصل میں یہود کا کہ یہود عیسائیوں کو نہیں مانتے پھر ہمیں بھی اور پھر عیسائیوں کا رد کیا ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے لیکن ہم سب انبیاء علیہ السلام اور سب کو مانتے ہیں البتہ آخری کتاب جس کو کوئی تحریف نہیں کر سکتا اور نہ اس کو اللہ رب العزت منسوخ کریں گے کیونکہ بعد میں جب کوئی پیغمبر ہی نہیں آئے گا منسوخ کیسے ہوگی اور اسی کتاب کے بارے میں انا نہن نزل الکر و ان لہٰا فضون فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اس لیے پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی تھیں اور پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ عید نازل کیوں نہیں کی کہ اللہ نہر ذکر کہ توریت کیا اللہ نے نازل نہیں کی تھی انجیل کیا اللہ نے نازل نہیں کی تھی اور تمام صحیفے اللہ نے نازل نہیں کیے تھے سب اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں نازل کر کے تو یہ عید کیوں نہیں نازل کی کہ انا نہر ال نزل ذکر و الحافظ کہ میں توریت نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت بھی کروں گا صرف یہ قرآن مجید کا خاصہ کیوں ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے خیال سے سمجھنی ہے بات دوستو ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لیکن ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ وقتی تھی اور وقتی قوم کے لیے تھی وقتی علاقے کے لیے تھی ان کی حفاظت کی دائمی ضرورت ہی نہیں تھی جس کتاب کی حفاظت کی دائمی ضرورت تھی کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ پر نازل ہوئی تو اس کی حفاظت کی ضرورت تھی کہ جیسے آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی تو اس کی حفاظت کی ضرورت تھی اس لیے قرآن مجید نے سورہ حجر کے اندر چوتھے پار چودھویں پارے میں انا ذکر انا الحافظ تو ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ان میں یہ عید نازل نہیں کی گئی اس کتاب کی حفاظت کی ضرورت تھی اور اس کے اوپر نازل کر دی چنانچہ سارا کفر لگا ہوا ہے ہر دور میں اس کتاب کو مٹانے ختم کرنے کے یا اس کو ماننے والوں کو مٹانے ختم کرنے کے لیے تو نہیں مٹا سکے ختم کر سکے اس لیے کہ یہ انسان کی ذمہ تو اس کی حفاظت ہے نہیں اللہ رب العزت کی ذمہ ہے فرمایا سب ہم بھی انبیاء پر ایمان لاتے ہیں بغیر تفریق کے ونحن لہو مسلمون اور ہم تو مسلمان ہیں مسلمان کا مسلمان کی تعریف یہ ہے بات کو ماننا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے اتنے پیغمبر بھیجے اتنی کتابیں نازل کی ان پر تم ایمان لاؤ بس ہم ایمان لاتے ہیں ہمارا کام ہے بات کو ماننا اس لیے تو ہمیں لقب دیا گیا مسلم کا مسلم کا معنی ہے فرما بردار ہونا آگے قرآن مجید نے پھر ایک اصول بیان کر دیا کہ وہ کیسے کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کو کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تب کامیاب ہو اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ تمہاری کامیابی کی ترتیب یہ ہے جو اب بتا رہے ہیں فہن آمن بمثل آمن تم بھی اے صحابہ کی جماعت نبی اور صحابہ کی جماعت آپ اپنے اس وقت کے متعلقین یہود و نصارہ مشرقین سب کو آپ بتا دیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس طرح جیسے اے صحابہ کی جماعت تم نے ایمان لایا تو فقط احتدو پھر تو یہ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے ایسا اے پیغمبر آپ پر ایمان نہیں لایا اس وقت کے یہود نے یا عیسائیوں نے یا مشرقین یا بدھ پرست آتت پرست جو بھی فرقے تھے اسلام کے علاوہ اگر انہوں نے ایمان لایا ہو اور ایسا نہ لایا ہو جیسے صحابہ کرام نے آئے پیغمبر آپ پر ایمان لایا تو ان کا ایمان قبول نہیں ہے اگر وہ ایمان لائیں اس طرح ایمان لائیں جیسے اس رضی اللہ عنہ و رضو عنہ والی جماعت نے آپ کے اوپر ایمان لایا تو پھر تو ان کا ایمان صحیح ہے اور علماء نے لکھا ہے <clears throat> کہ تمام فرقے کو تمام فرقہ ظالہ ہوں یا فرقہ خیر ہوں تمام جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے درست یا عدم درست کا ایک قول فیصل بیان فرما دیا ہے کہ اگر کسی شخص کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے تو پھر تو اس کا ایمان قابل قبول ہے اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو صحابہ کو ہی گویا کے باعث عدل نہیں سمجھتی صحابہ کوئی گویا صحیح نہیں سمجھتے تو وہ پھر کیسے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں بے شک حکومت یہ کہے کہ کسی کو کافر نہ کہو فلان ہوتا ہے فرقہ کی ہوا پڑتی ہے فلان ہوتی ہے قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی لوگ اپنے ایمان کے دعوے دار ہیں اگر ان کا ایمان اپنے پیغمبر اور اللہ پر ایسا ہے جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہے تو پھر ان کا ایمان ٹھیک ہے اور جو صحابہ کے مطابق ایمان کیا بنائے وہ صحابہ کوئی نہیں مانتے اور صحابہ کوئی برا بلا کہتے ہیں تو پھر وہ کیسے ایمان والے شخص ہو سکتے ہیں کوئی شخص ان کو کافر کہے یا نہ کہے سپاہی صحابہ شیوں کو کافر کہے یا نہ کہے وہ تو ہیں کافر جب صحابہ کرام کو ہی وہ نہیں مانتے یہاں تو قرآن نے کہا تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح بناؤ تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے اگر تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق نہیں بناتے ہو تو پھر تمہارا ایمان ہی قبول نہیں اور چیزا ہے کہ آدمی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جائے اور دنیا میں تمہیں کوئی برا نظر نہیں آیا تم پیغمبر کی جمع کو برا بھلے کہنے لگ گئے ہو اپنے تعصب اور عبداللہ ابن سبا اس یہودی کے پیروکار ہیں جس نے ایک اس یہودی نے تو نبی کے ہر پر حملہ کیا تھا اور تومت لگائی تھی وہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول ہے اور یہ دوسرے یہ جو کالے نام ہیں پاکستان کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن سبا کی پیروی کی تھی اور جو یہودیت کا اس ترتیب پر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا اس نے رافضیوں کو بنایا تھا تو فرمایا اگر تم اپنا ایمان بناتے ہو صحیح معنی میں صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بناؤ تو قبول ہو جائے گا ورنہ نہیں ورن تو نما فی شقاق اور اگر یہ رو کی دانی اختیار کرتے ہیں پھر یہ ضد پر ہیں ضد پر ہیں اور ضد وہ کرتا ہے جس کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا وہ ضد پر ہوتا ہے فصیفی کہم اللہ اگر یہ ضد پر ہیں تو اے پیغمبر اور اے پیغمبر کی جماعت اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے تمہاری مدد کے واسطے کافی ہے وہ سبی العلیم یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے تو باغیوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا جو مسجد نبوی میں مکتبہ عثمانیہ مکتبہ فاروقی ہے اس کے اندر وہ نسخہ موجود ہے جس پر فسید فی القم اللہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے قطرے اس جگہ پر موجود ہیں اب بھی علماء تفسیر نے لکھا ہے اور میں نے سیڈیا کے چکروں میں آزمایا ہے کہ جس شخص کا کوئی مسئلہ اس طرح کا دنیاوی امور کا کوئی پھنسا ہوا ہو تو یہ ایت کریمہ یہاں سے لے کر آخر تک لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لے فسیکفی کوم اللہ وسمی العلیم اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے والوں کے لیے تمہاری مدد کے واسطے کافی ہے اور تمہاری مظلومیت اور تم حق پر ہو یہ اس کو سننے والا اور جاننے والا ہے انشاءاللہ اس کے بعد کل عرض کریں گے